واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرتے رہا کرو دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں پرہیزگاروں کے لیے یہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم سب اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے سامعین اب سید کی تفسیر سماعت کیجیے ایام تشریق اللہ کا ذکر اور کھانے پینے کے دن ہیں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق اور ایام معلومات سے مراد الحجہ کے دس دن ہیں ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفے کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق ہمارے یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہے اور یہ دن کھانے پینے کے ہیں اور حدیث میں ہے ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ منا کے دن تین ہیں دو دن کی جلدی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایام معدودات ایام تشریق ہیں اور یہ چار دن ہیں دسویں ذی الحجہ اور تین دن اس کے بعد کے یعنی دس سے تیرہ تک ابن عمر ابن زبیر اور ابو موسا رضی اللہ عنہم نیز عطا مجاہد اکریمہ سعید بن جبیر ابو مالک ابراہیم نخعی یحیی بن ابی کثیر حسن قطادہ سدی زہری ربیع ابن انس ضحاک مقاتل ابن حیان عطا خراسانی امام مالک رحم اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تین دن ہیں دسویں گیارہویں اور بارہویں ان میں جب چاہو قربانی کرو لیکن افضل پہلا دن ہے مگر مشہور قول پہلا ہی ہے اور آیت کریمہ کے الفاظ کی ظاہری دلالت اسی پر ہے کیونکہ دو دن کی جلدی اور دیر معاف ہے تو ثابت ہوا کہ عید کے بعد تین دن ہونے چاہیے اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا قربانیوں کے ذبح کے وقت ہے اور یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راجح مذہب اس میں امام شافی رحمہ اللہ کا ہے کہ قربانی کا وقت عید کے دن سے ایام تشریق ختم ہونے تک ہے اور اس سے مراد نمازوں کے بعد مقررہ ذکر بھی ہے اور ویسے عام طور پر بھی اللہ کو یاد کرنا مراد ہے اور اس کے مقررہ وقت میں گو علماء کرام کا اختلاف ہے لیکن زیادہ مشہور قول جس پر عمل درآمد بھی ہے یہ ہے کہ عرفے کی صبح سے ایام تشریق آخری دن کی عصر کی نماز تک اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی دار قطنی میں ہے لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں واللہ والم صحیح بخاری میں ہے عمر رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تکبیر کہتے اور آپ کی تکبیر پر بازار والے لوگ تکبیر کہتے یہاں تک کہ مینا کا میدان گونج اٹھتا اسی طرح یہ مطلب بھی ہے کہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے وقت تکبیر اور ذکر اللہ کیا جائے جو ایام تشریق کے ہر دن ہوگا ابودود وغیرہ میں حدیث ہے کہ بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کی سعی شیطانوں کو کنکریاں مارنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کی پہلی اور دوسری واپسی کا ذکر کیا اور اس کے بعد لوگ ان پاک مقامات کو چھوڑ کر اپنے شہروں اور مقامات کو لوٹ جائیں گے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور یقین رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے بروز قیامت کے اللہ ہی نے تمہیں زمین میں پھیلایا پھر وہیں تمہیں ایک دن سمیٹ لیں گے پھر اللہ ہی کی طرف حشر ہوگا بس جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو